الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرام بلغ سلامي بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من داته نور الهدى من كفه بحر الهمام بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبادنا مجروحة بسيف هجر المصطفى أكبادنا مجروحة بسيفه جير المصطفى طوبى لأهلي طوبى لأهلي بلدة فيها النبي المحتشم الله الله الله الله الله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 ہیں کہ مولا تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے ہم نے جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کیا تیری رضامندی کے لیے کیا ہے اللہ اب تو اپنے شایہ نشان اسے قبول فرما لے بہرحال میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ چلا گیا اور یوں کہیے کہ اب ہمارے پاس یا تو یہ لاسٹ چانس ہے یا ایک گولڈن چانس ہے اور وہ آج کی رات ہے آج کی رات بڑی مبارک رات ہے عام متن یہ ہوتا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا کل عید ہونے والی ہے اس کی خوشی میں ہم آج کی رات کی قیمت کو بھول جاتے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی یہ جو رات ہے یہ رات تو لیلت الجائزہ کہلاتی ہے یعنی دا نائٹ آف ریوارڈ یہ انعام کی رات ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جو عید کے پہلے والی رات ہے ہمارے نبی رات کو کبھی نہیں سوتے تھے پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قیمتی رات کے اندر عبادت کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہم بڑے خوش نصیب ہیں خدا نے رمضان بھی دیا اور یہ رات اب ہمارے سامنے ہے حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلت العیدین محتصبہ دو راتیں دونوں عید کی رات عید الفطر کی رات عید الاضحیٰ کی رات بعد ان دونوں راتوں کو جو ایمان والا بندہ جو ایمان والی بندے محتسباً ثواب سواب کی نیت سے رات کو عبادت کرے ثواب کی نیت سے رات کو اللہ کی یاد میں رہے اللہ کے نبی نے فرمایا لم یمت یوم القلوب جب سارے دل مر جائیں گے اس کا دل اس دن بھی زندہ ہوگا جب سارے دل مر جائیں گے محدثی نے کرام نے لکھا کہ دلوں کے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا پریشانی کا عالم ہوگا وحشت کا عالم ہوگا سارے لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے ان کے دل مرے ہوئے ہوں گے اتنے ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے ہوں گے لیکن عید کی رات کو عبادت کرنے والا اللہ اسے ہمت دے گا وہ اس دن بھی ہمت کے ساتھ اپنے اللہ کو پکار رہا ہوگا تو بڑی مبارک یہ رات ہے ایک دوسری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والا پانچ راتوں میں عبادت کر لے جو ایمان والا پانچ راتوں کو جاگ کر عبادت کر لے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور وہ پانچ راتیں کون سی ہے آٹھویں ذی الحجہ نویں ذی الحجہ دسویں ذی الحجہ دسویں ذی الحجہ کا مطلب بقرہ عید کا دن تو آٹھویں ذی گھجا نویں ذی گھجا دسویں ذی گھجا شب برات اور آج کی رات جو عید الفطر کی رات ہے ان پانچ راتوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جس امتی نے ان راتوں کی قدر کر لی ان راتوں میں عبادت کر لی اللہ ان کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے تو بہرحال میرے بھائیوں میرے کہنے کا مقصد یہ بڑی قیمتی بڑی مبارک یہ رات ہے اس رات کی ہمیں قدردانی کرنا ہے اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سوچے پہلے رمضان سے لے کر تھرٹی فسٹ جولائی کو پہلی تراوی ہم نے پڑھی اس وقت سے لے کر اب تک نہ جانے یہ جتنی ہماری زندگی گزری ہے ہم سوچیں کہ کتنا اللہ نے ہمیں قبول کیا کتنی اللہ نے ہمیں توفیق دے ہم کتنے اچھے بن گئے تھے ہمارا رمضان کتنے پیارے انداز میں گزرا تھا ہاں غلطیاں تو ہوتی ہے کوتاہیاں تو ہوتی ہے ہم انسان ہیں انسان نہیں غلطی کرے گا تو کون کرے گا لیکن پھر بھی ایز اے ہول آپ سوچئے کتنا مزہ آیا تھا اس رمضان المبارک کے مہینے میں صبح کا سہری کا وقت ہوتا تھا سب کے گھروں کی لائٹ آن ہے اور سارے لوگ صبح صبح گھر میں اٹھ گئے ہیں کوئی اٹھ کر تحجد پڑھ رہا ہے کوئی کوئی تلاوت میں لگا ہوا ہے کوئی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے پورا گھرانہ ہمارا صبح سے عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا پورے گھرانے میں یہ عبادت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہر ایک نماز میں لگا ہے عبادتوں میں لگا ہے یہ صبح کا وقت ہے سہری کے وقت کے لیے اٹھے ہیں ہم نے تحجد کو ادا کیا ہم نے جو اپنے سے بن سکا اس کو ہم نے ادا کیا اور اس طریقے سے ہم نے سہری کی آرام کیا دوپہر میں اٹھے زہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد میں ہمارے گھر میں کتنا پیارا منظر تھا ادھر مسلح پر ماں نماز پڑھ رہی ہے ادھر بہن تلا تلاوت کر رہی ہے ادھر بیوی اللہ کو یاد کر رہی ہے ادھر بچی اللہ کا ذکر کر رہی ہے پورے گھرانے کا ماحول یہ تھا جسے دیکھو کوئی تسبیح گما رہا ہے کوئی مسلح پر نمازیں پڑھ رہا ہے کوئی دعائیں کر رہا ہے اور یہاں تک کہ قرآن کے ختم کرنے کی تو ایسی فکر ہے میرے پانچ پارے ہو گئے آج ایک اور پڑھ لو میرے بیس پارے ہو گئے ایک ختم کر کے دوسرا شروع کر دو میں نے دو قرآن ختم کیے میں تیسرا کرو ایک جذب جذبہ تھا ہمارے گھر کے اندر عبادت کا اور ہر ایک اللہ کی یاد میں لگا ہوا تھا اور صرف گھر کا ماحول نہیں ہم جب مسجد میں آتے ہیں مسجد کا ماحول بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ معلوم ہوتا اتنا اچھا لگتا تھا پہلی صف سے آخری صف تک پورا جماعت کھانا بھرا بھرا ہوا ہے لوگ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں بلکہ ایسے موقع آئے کہ اعلان کرنا پڑا کہ بھائی جگہ نہ ملے تو اوپر چلے جاؤ مل مل کر آ جاؤ آگے بڑھ جاؤ اتنا مجمع ہمارا مسجد میں آیا اور مسجد میں جو بھی آیا ماشاءاللہ روزے کی حالت میں آیا آتے ہی عبادت میں تلاوت میں لگ گیا کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا ایک آدمی مسجد میں آیا اس نے سنت نماز پڑھی وہ گھڑی کو دیکھتا ہے فائیو منٹ سیون منٹس ابھی جماعت کو باقی ہے وہ بیٹھا نہیں رہتا ہے وہ سات منٹ کی بھی اس نے قدر کر لی اٹھ کر قرآن لیا قرآن کی تلاوت شروع کر دی یا انگلیوں پر ذکر کرنے لگا اتنا ہم نے اس کا اس ماحول کو اتنا اچھا بنایا ہماری مسجد آباد رہی ہمارے گھر آباد رہے بلکہ مسجد اور گھر کو چھوڑو اگر ہم روڈ پر بھی نکل جاتے ہیں تب بھی پتہ چل جاتا ہماری سٹریٹس میں ہمارے میں ہماری مارکٹس میں ہمارے شاپنگ سینٹر میں دیکھ کر ہی پتا چل جاتا مسلمانوں کا رمضان آیا ہے ہمارے بھائیوں کے سروں پر ٹوپی ہے کتنے بھائیوں کے چہرے پر داڑھی آ گئی ماشاءاللہ ہماری بہنیں ہیڈ کور کر کے جا رہی ہے جبا انہوں نے پہن کر رکھا ہے اتنا اچھا لگتا تھا یہ ماحول اور یہ ماحول ہم نے اب تک دیکھا اس مہینے میں بھی دیکھا پچھلے سالوں میں بھی دیکھا اتنا اچھا ماحول ماحول ہمارا مسلمانوں کا کریٹ ہوا تھا اس سال تو اللہ جانے لیکن آج تک کا ریکارڈ تو یہی کہتا ہے کہ پتا نہیں کیا ہو جاتا ایمان والے کو ادھر اسے خبر ملی کہ آئندہ کل عید ہونے والی ہے اس کے گھر کا ماحول چینج اس کے باہر نکلنے کا ماحول چینج مسجد کا ماحول بدل جاتا ہے ساری تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہے اور اتنا جلدی ابھی تو اتنا رو رو کر اللہ کی عبادت میں لگا تھا اور ادھر خبر کیا آئی کہ بھائی کل تمہاری عید ہونے والی ہے ہمارا ماحول گھر کا چینج ہو جاتا جاتا ہے وہ مسلح وہ ٹوپیاں وہ ڈپٹے وہ سکاف سب ڈرور میں چلے گئے وہ قرآن جو پورا دن گھر میں باہر تھا اسے جزدان میں بڑے پیار سے ریپ کر کے رکھ دیا کہ اب نیکس رمضان میں اسے ہاتھ لگاؤں گا قرآن ہمارا اندر ہماری ساری عبادت کی چیزیں اندر اور پھر یہ ہے کہ ہماری زندگی میں چینجز آنے لگتی ہے ہماری مسجدیں کچھ دن بھری رہتی ہے دیرے دیرے وہ بھی خالی ہو جاتی ہے ہماری ماں و بہنوں کا جو جو جبا جو لباس جو ہیڈ کورٹ تھا وہ بھی سب ختم ہو جاتا ہے پھر مسجدوں کے اندر ایسا حال ہو جاتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو تو آپ گن کر بتا سکتے ہیں کہ دس آدمی ہے پانچ آدمی ہے لوگ تو کہتے ہیں بھائی ہماری مسجد ماں بابو بھائی سلیم بھائی کلیم بھائی نے جمیل بھائی چار آدمی آتے ہیں اس طرح لوگ انگلیوں پر کاؤنٹ کرنے لگتے ہیں یہ ہمارا حال ہو جاتا ہے اچانک یہ کیسے چینجز آ جاتی ہے کیا ایسا تو نہیں لگتا ہے کہ کوئی شو تھا رمضان رمضان المبارک میں سپریچول شو تھا اور ہم شو کر رہے تھے اپنی اسپرچولیٹی کو ظاہر کر رہے تھے اسے لوگوں کو بتا رہے تھے رمضان فریش اسپریچوالٹی ختم اور سب کچھ ہمارا ختم ہو گیا میرے بھائیو یہ رمضان اس لیے نہیں آیا تھا اللہ سال میں جو رمضان کو بھیجتا ہے وہ تو ہماری بیٹری کو چارج کرنے بھیجتا ہے کہ یہ اسپریچوالٹی کی تمہاری بیٹری ہے اسے ایسا چارج کرو کہ گیارہ مہینے تک اب برابر چلتی رہے اگر وہ گیارہ مہینے اب آنے والے ہیں اس کے اندر ہم نے قدر نہیں کی اسے چھوڑ دیا اس میں نمازیں نہیں پڑھی اس میں مسجدوں میں نہیں آئے اس اس میں دین سے دور ہو گئے اس میں ہمارے لباس ان اسلامک ہو گئے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے یہ تو ایسا ہوا کہ میری بہن والی رینج پر جا کر بہت ہی ایکسپینسو عید کا کپڑا لے کر آئے اتنا قیمتی کپڑا وہ لے کر آئی اور گھر پر لانے کے بعد اپنی سیزر لے کر بیٹھ گئی اور کپڑے کے پیسز کرنے لگی لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گئی ہے یہ نادان ہے اتنا مہنگا کپڑا لے کر آئی تھی اور سیزر لے کر اس نے پیسس کر دی ہے یہی تو ہم کرتے ہیں اتنی محنت کر کے رمضان میں اچیو کرتے ہیں اتنا سب حاصل کرتے ہیں اور پھر رمضان کے جاتے ہی سب کچھ ختم کر دیتے ہیں ہماری زبانیں ویسی ہو جاتی ہے ہماری چل ہماری زندگی ایسی ہونے لگتی ہے کہ سب کچھ برباد کر دیتے ہیں ہمارے بزرگان دین کہتے کرتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صبح سے لے کر شام تک ایک آدمی محنت کرتا رہا اپنی فیکٹری میں اپنے کام پر اور شام کو اسے اس کے ویجز ملے ہیں hundred pound hundred and twenty pound وہ لے کر آیا اور جیسے ہی وہ فیکٹری سے باہر نکلا جو ویجز اس کے ہاتھ میں ہے hundred hundred and twenty pound اسے وہیں پر رپ کر دیا پھاڑ دیا دریا میں کاغذ پھینک دیا لوگ اسے بے وقوف کہیں گے آج ہم وہ بے وقوفی کا کام نہیں کر رہے ہیں کہ رمضان گیا تو سب کچھ جو اچیو کیا تھا اتنی محنت سے حاصل کیا تھا وہ سب کچھ ہم تباہ اور برباد کر دیتے ہیں میرے بھائیوں یہ ہمیں سوچنا ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارا رمضان اتنا اچھا گزرے اور رمضان میں جو چیز جو مقصد تھا اللہ کو کیا فائدہ تھا ہمیں بھوکا رکھ کر اس نے ہمیں کیوں بھوکا رکھا اس نے ہمیں کیوں پیاسا رکھا قرآن کہتا ہے یا ایوہ الذین آمین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من لعلكم تتقون اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میں نے اس لیے دیا تھا تیرے اندر تقویٰ جائے رزلٹ یہ ہو کہ جب تیرے رمضان کا ٹوٹل کیا جائے تو نیچے تقویٰ لکھا ہوا ہو وہ تقویٰ تو تیرے اندر آیا نہیں جس رم محنت جس کے لیے تو نے محنت کی کہ تیری باقی کی زندگی اچھی گزرے اگر وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے معلوم ہوا ہمارے روزوں میں خامی ہے ہماری عبادت میں خامی ہے اس لیے میرے بھائیوں ایسا آج ارادہ کر لو کہ گئے وہ رمضان جس میں ہم نے غفلت کر لی گئے وہ سال جس میں ہم سے غفلت ہو گئی لیکن اب جو کام میں کر کے آیا ہوں اور پورا مہینہ میں نے کیا ہے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اسے آئندہ 11 منس تک میں کیری آن کروں گا کہو انشاءاللہ نیت تو کرے انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر اب وہی دین رہے گا جو رمضان المبارک میں ہمارے پاس تھا میں لاسٹ ایئر اس وقت حرم شریف میں تھا مدینہ طیبہ میں تھا اور گزشتہ عید کی نماز بھی میں نے مسجد نبی میں پڑھی اس وقت جو عید کا خطبہ ہوا ہے اس کا ویری فرسٹ سینٹنس جو امام حرم نے وہاں پر عید کے خطبے میں کہا وہ پورا سال میرے دماغ میں رہا اتنا پیارا جملہ کہا انہوں نے خطبے میں اللہ کا نام لینے کے بعد جو فرسٹ بات کہی تھی امام حرم نے مسجد نبوی میں لاسٹ ایئر عید کے دن وہ یہ جملہ تھا اے اللہ کے بندوں اور بندیوں رمضان چلا گیا ہے عبادت نہیں گئی ہے رمضان چلا گیا لیکن عبادت نہیں گئی ہے رمضان کے روزے تمہارے چلے گئے لیکن اللہ نے روزے بہت سارے رکھے ہیں آج بھی اب یہ شوال کا مہینہ آیا حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے چھ روزے شوال کے مہینے میں رکھ لو اللہ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب نصیب کریں گے رمضان کے روزے چلے گئے لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایوری منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ پیر کو اور جمعرات کو امال کی اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوتی ہے میرا جی چاہتا ہے جس وقت میرے اعمال کی پیشی ہو میں روزے کی حالت میں رہوں ایام بیس کہا جاتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی روزے رکھے تو رمضان کے روزے گئے روزے تو اور بھی ہمارے پاس موجود ہے تراوی کی نماز چلی گئی پانچ وقت نماز تو زندگی پر پڑھنا ہے تراوی کی نماز چلی گئی لیکن قیام اللیل جسے تحجد کہا جاتا ہے تو وہ تو ابھی بھی موجود ہے تحجد تو آپ راؤنڈ دیئر پڑھ سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری تھرڈ حصہ باقی رہتا ہے سلو سے لیل باقی رہتی ہے ہر رات کو اللہ آسمانی دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کر لو ہے کوئی معافی معافی مانگنے والا آج میں اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دوں تو اس لیے میرے بھائیوں رمضان المبارک کا مہینہ گیا ہے عبادت ہماری نہیں گئی ہے وہی عبادت ہمیں کرنا ہے اور ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں ہمارا تو کام ہی ہے جو اللہ حکم دے گا وہ ہم کریں گے اندازہ لگاؤ کل اگر کسی آدمی نے روزہ نہ رکھا ہوتا آج اگر کسی آدمی نے روزہ نہ رکھا ہوتا وہ گنہگار کہلاتا آج اگر کسی نے روزہ نہ رکھا ہوتا بغیر شریع عذر کے وہ گنہگار کہلا تھا اور کل اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو وہ بھی گنہگار کہلائے گا آج نہ رکھنے پر گناہ کل رکھنے پر گناہ آج نہ رکھو تو گناہ لیکن کل روزہ رکھا تو گناہ ہوگا کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کا دن اللہ کی مہمانی کا دن ہوتا ہے خدا مہمانی کرے تو روزے کی حالت میں رہے یہ روزہ رکھنا تیرے لیے حرام ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اندازہ لگاؤ ہماری کیا حیثیت ہے ہمیں تو اللہ نے کہا رکھ روزہ رکھے تو ثواب اللہ نے کہا مت رکھ روزہ نہ رکھے تو ثواب معلوم ہوا ہم تو ٹوٹلی اللہ کے کنٹرول میں ہے وہ جو کہے گا اسی کے اوپر عمل کرنا ہے اور اسی کا نام ہے عبادت اسی کا نام ہے اللہ کی بندگی اور اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا قرآن کریم میں فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ الا اللہ فرماتے کہ میں نے تو انسان اور جنات کو پیدا کیا میری عبادت کے لیے میری بندگی کے لیے کرنا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے اس کے کے حکم بغیر اگر کرنے جاؤ گے تو کبھی بھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی اور میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ آیا اور آج ہم کہہ رہے رمضان کا مہینہ چلا گیا آج رمضان کے بارے میں باتیں کر رہے کل لوگ ہمارے بارے میں بھی تو یہی کہیں گے کہ وہ بھائی دنیا میں آیا وہ بھائی دنیا میں رہا اور آج وہ دنیا سے چلا گیا تو جیسے رمضان چلا گیا ہے ایک دن ہم بھی دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے اور میرے بھائیوں سچ بتاؤ کون ہم میں سے ہے جو یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ دے کہ آئندہ رمضان مجھے نصیب ہوگا کوئی نہیں ہمیں نہیں معلوم کہ نیکسٹ رمضان ہمیں ملتا یا نہیں ملتا نیکسٹ یہ مبارک گھڑیاں ہمیں ملتا ملتی یا نہیں ملتی یا آج جو مبارک رات ہے ایسی مبارک رات ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اس لیے ہمیں اپنے اللہ کو منانا ہے اسے راضی کرنا ہے اسی کے سامنے جھکنا ہے اور قسم خدا پاک وہ اتنا پیارا خدا ہے وہ اتنا پیارا مولا ہے جو سچے دل سے مانگتا ہے خدا پاک کی قسم وہ سامنے دے دیتا ہے یہ اللہ کی شان ہے کتابوں میں ایک اللہ ایک بوڑھے میاں کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ حج کو جا رہے تھے تو کچھ ینگسٹرز تھے انہوں نے کہا ہم بھی حج کو جا رہے تو بوڑھے میاں نے کہا بوڑھے کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤ تمہارے ساتھ میرا بھی حج ہو جائے گا نوجوانوں نے مشورہ کیا چلو ایک بوڑھا ہوگا تو ٹائم پاس بھی ہوگا اس کے ساتھ مذاق مستی بھی کرتے رہیں گے بوڑھے میاں کو ساتھ میں لیا پورا نو جوانوں کا ینگسٹرز کا گروپ ہے ایک بوڑھا ہے ان کو لے کر گئے بیچارہ جاہل بوڑھا پڑھا لکھا نہیں تھا ان کے ساتھ ہو گیا اب انہوں نے حج کیا سارے لوگوں نے ساتھ میں حج حج کیا بھی مکمل ہو ہو گیا گیا سب کچھ آج مکہ کا کا ان آخری دن ہے جو ان کا دن تھا وہ مکہ کا آخری دن تھا اب وہ مکہ سے مدینے جانے والے تھے تو ان سارے ینگسٹرز کو ایک مزاق سوجی کہا چلو اب جاتے جاتے بڑے میاں کو ذرا پریشان کرتے ہیں تو انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ ہم کام یہ کرتے ہیں کہ سب لوگ ایک ایک کاغذ کا ٹکڑا ایک ایک چٹ اپنے جیب میں ڈال دو اور اس پر لکھ دیا قبول ہے قبول ہے قبول ہے سب نے ایک ایک چٹ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا اس پر لکھا قبول ہے جیب میں ڈال دیا اور گئے سب طواف ودا کرنے کے لیے آخری طواف تھا رو رو کر سب نے طواف ودا کیا بوڑھے میاں نے بھی طواف ودا کیا اب جب واپس ہو رہے تھے تو ان سب نے بوڑھے میاں سے پوچھا کہ بوڑھے میاں سے کہا کہ بڑے میاں آپ کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا وہ بڑا بادشاہ ہے وہ ضرور ہمارا حج قبول کر لے گا کہا کیا گارنٹی ہے کہ تمہارا حج قبول ہوا بوڑھے میاں نے کہا رہے امید ہے کہ اللہ قبول کر لے گا کہا ایسے نہیں ہوتا ہے اللہ جس کا حج قبول کرتا ہے اسے دیتا ہے اللہ جس کا حج قبول کرتا ہے سرٹیفائی کرتا ہے اسے سرٹیفکیٹ دیتا ہے اس نے کہا ابھی بے وقوف بناتے ہو مجھے بوڑھا ہے تو کیا ہو گیا اللہ کئی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے آئے گا نوجوانوں نے کہا اچھا تمہیں سرٹیفکیٹ نہیں ملی یہ دیکھو میری سرٹیفکیٹ یہ دیکھو میری سرٹیفکیٹ جتنے نوجوان ہر ایک بتا رہا ہے میری سرٹیفکیٹ میری سرٹیفکیٹ بوڑھے میاں دیکھ رہے قبول قبول قبول کہنے لگے یا اللہ یہ تو واقعتاً سرٹیفکیٹ مل رہی تھی تو مجھے تو نہیں ملی کہا سچ کہتے ہو کام جھوٹ کہیں گے سب کے جیب میں سرٹیفکیٹ ہے اللہ خود بخود سرٹیفکیٹ دیتا ہے جب اللہ کسی کے حج کو قبول کر لیتا ہے بوڑھے میاں کے دل پر جھٹکا لگا اور چیخ ماری انہوں نے اور روتے ہوئے کعبت اللہ کی طرف دوڑے اور اللہ کو کہنے لگے کہ مولا کیا قصور کیا تھا میں نے کہ تُو نے میرا حج قبول نہیں کیا یہ سب سٹیفائیڈ ہو چکے ہیں سب کو تُو نے قبولیت دے دی اللہ تُو نے مجھے کیوں قبول نہیں کیا ایسا میرے ساتھ کیوں معاملہ ہوا نہیں مولا وہ کعبت اللہ کا گول گول تواف کر رہے اور رو رو کر کہہ رہے اللہ مجھے بھی دے دے اللہ مجھے بھی دے دے اللہ میں بھی سٹیفیکٹ لے کر جاؤں گا اس کے بغیر میں نہیں جاؤں گا روئے جا رہے اور یہ جتنے نوجوان ہس رہے کھل کھلا کر کہ دیکھو بڑے میاں کی حالت اور یہ روئے جا رہے روئے جا رہے ہیں تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے بڑے میاں روتے جا رہے تھے اچانک ان کی نظر پڑی جو میزاب رحمت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کعبت اللہ پر جو پرنالہ ہے جو میزاب رحمت ہے وہاں سے بڑے میاں نے دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا اڑتا ہوا رہا ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا اڑتا ہوا آ رہا ہے بوڑھے میاں کی نظر پڑی تو چلانے لگے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں آ گیا آ گیا میری میرا بھی وقت آ گیا مجھے بھی سرٹیفکیٹ مل گئی اور اتنے خوش ہوئے جھپٹ کر اس کاغذ کو پکڑا اور سب کو جا کر کہنے لگے مجھے بھی سرٹیفکیٹ مل گئی اللہ نے بھی میرے لیے حج کی سرٹیفکیٹ بھیج دی اللہ نے میرا حج قبول کر لیا نوجوان ہنسے جا رہے ہنسے جا رہے انہوں نے کہا لاؤ ذرا تمہارا کاغذ تو بتاؤ انہوں نے کاغذ ان کے سامنے دیا ان نوجوانوں کا بیان ہے کہ جب ہم نے اس کاغذ کو دیکھا تو اس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا یا عبدی قد تقبلت حجکا وبی کا تقبلتو حج جمیل حجاجی اس پر یہ لکھا ہوا تھا اے میرے بندے اے میرے بندے میں نے تیرا حج قبول کر لیا میں نے تیرا حج قبول کر لیا اور تیری برکت سے اس سال کے سارے حاجیوں کا میں نے حج قبول کر لیا یہ اس پروردگار کی شان ہے مانگ کر تو دیکھو سچے دل سے وہ ایسا کریم ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ میں اتنا بے حیثیت میں اتنا معمولی انسان اس اللہ نے مجھے اتنا سب دے دیا اور آج ہم سوچے ہم سوچے اپنی پاس لائف کے بارے میں کہ کیا ہم اس کے حقدار تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ دیتا کیا ہم اس کے حقدار تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عبادتیں کرواتا میں تو یہ کہتا ہوں اور میں نے ابھی ڈینمارک پہ بھی یہی بات کہی میں نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں رمضان کا مہینہ دینا اللہ کا ہم سے تراوی پڑھوانا اللہ کا ہم سے روزہ رکھوانا اللہ کا ہم سے تلاوت کروانا اللہ کا ہم سے ذکر کروانا اللہ کا ہم سے عبادتیں کروانا اللہ کا ہم سے صدقہ زکا دلوانا یہ دلیل اس بات کی کہ اللہ ہمارے ایمان سے پیار کرتا ہے اگر اس سے ہم پر پیار نہ ہوتا تو وہ ہمیں یہ توفیق نہیں دیتا وہ جھکنے کا بھی موقع نہ دیتا لیکن کوئی تو بات ہے ہمارے ایمان میں جو اس پروردگار کو اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ عبادتیں کروا رہا ہے ہم سے یہ سب کچھ کروا رہا ہے مانا ہم نے کہ ہمارے اندر بہت کمزوری ہے جیسے کرنا چاہے نہیں کر پائے لیکن اللہ تبارک و تعالی کا توفیق دینا یہ دلیل دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہم سے بہت محبت فرماتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں ہمیں رو رو کر گڑ گڑا کر ہمارے اس پروردگار کو منانا ہے اسے راضی کرنا ہے وہ راضی ہو گیا تو ہمارا کام ہو گیا وہ ناراض ہے تو ہم کبھی بھی دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوں گے آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے اور وہ ذات تو ایسی رحمت والی ذات ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا ایک عجیب واقعہ آپ کو سناؤ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کہیں لشکر کو لے کر گئے تھے ریٹرن ہو رہے تھے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا سامنے پانی بہ رہا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر دعائیں شروع کی اور پھر بار بار یہ دعا کر رہے تھے اللہ میری امت کو معاف کر دے اللہ تو میری امت کی پکڑ نہ کرنا اللہ میری امت کے لیے ستاری کا معاملہ کرنا اور روتے روتے حضور اتنا رونے لگے اتنا رونے لگے کہو صلی اللہ علیہ وسلم روئے رہے اور امت کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس وقت جب میں یہ دعا کر رہا تھا اور امت کے لیے مانگ رہا تھا اچانک میں نے یہ دیکھا کہ ایک پرندہ آیا اور وہ وہاں پر آ کر بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری نظر اچانک اس پرندے پر پڑ گئی اس پرندے نے جو ریگستان تھا وہاں پر ریت تھی وہاں سے تھوڑا سا ریت اٹھایا اپنی چونچ میں تھوڑی سی سینڈ کو اس پرندے نے اپنی چونچ میں اٹھایا اڑ کر گیا اور اس نے جا کر پانی میں ڈال دیا پھر وہ پرندہ واپس آیا پھر آنے کے بعد میں اس نے اپنی چوچ میں اپنی بیک میں تھوڑی سی سینڈ لی پھر وہ اڑتا ہوا گیا اس نے پانی میں ڈالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیسری مرتبہ آیا پھر اس نے پانی میں بیک کے اندر تھوڑی سی سینڈ لی اسے پانی میں ڈال دیا بڑا دریا بہ رہا تھا اس میں ڈال دیا چار مرتبہ اس طرح اس نے کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تو دعا کر رہا تھا لیکن اس کو میں دیکھنے لگا چار مرتبہ اس نے ایسا کیا ابھی میں میں سوچ رہا تھا اتنے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ پرندہ کر کیا رہا ہے یہ اپنی بیک میں سینڈ کو لیتا ہے پانی میں جا کر ڈال دیتا ہے چار مرتبہ میں نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھانے کے لیے تو اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے یہی سمجھانے کے لیے تو اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور اس پرندے کو بھی اللہ نے بھیجا ہے یہ پرندہ ریت کے تھوڑے سے ٹکڑے کو لے کر جاتا ہے پانی میں ڈالتا ہے لے کر جاتا ہے پانی میں ڈالتا ہے اللہ کے نبی آپ نے دیکھا یہ چار مرتبہ ڈال کر آیا لیکن پانی کو کچھ فرق نہیں پڑا پانی تو ویسے ہی بہ رہا ہے اتنے سے ریت سے نہ پانی خراب ہوا ہے نہ پانی کے اندر گندگی آئی ہے پانی کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا اللہ یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب اگر تمہاری امت گناہ کرتی ہے اور اگر تمہاری امت کے گناہ ہوتے ہیں میرے رحمت کا سمندر اتنا بڑا ہے وہ کتنا بھی گناہ کریں گے میری رحمت میں فرق نہیں آئے گا اس لیے میرے محبوب تم گھبراؤ مت میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا تمہاری امت کو میں جنت میں بھیجوں گا میں تمہارا دل کبھی نہیں دکھاؤں گا جس طریقے سے یہ ریت نے پانی پر کوئی افیکٹ نہیں کیا ان گناہوں سے بھی میری رحمت کوئی فرق نہیں پڑے گا میں تو رحمت اپنی برساؤں گا اور ایک ہی رحمت کے جھونکے میں تمہاری پوری امت کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دوں گا ایسا پیار کرنے والا ہمارا مولا ہے اس لیے میرے بھائیوں مایوس نہیں ہونا ہے ہمت رکھنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے لیکن یہ بھی نہیں کہ ہم ہم بیٹھ جائے کہ بہت عبادت کر لی بہت کیا ہے کتنے نوجوان کہتے ہیں مولانا اب تو اتنی کیا جمع ہو گئی ہے کہ بس سب تو مزہ ہے تھوڑے بہت گناہ ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں اللہ نے توفیق دی ہے نیکیاں جمع ہوئی ہے اللہ قبول کرے گا تو قبول ہوگی اگر اس نے ریجیکٹ کر دیا تو ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے اس لیے فکر اس کی ہو پروردگار ہمارا راضی رہے بس اللہ آج کی رات کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے پورے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے ہمارا مسجدوں میں آنا بیٹھنا عبادت کرنا اللہ اسے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرے کہ کل کا جو عید کا بڑا پیارا دن ہے یہ دن بھی ہمارا اچھی طریقے سے پیار محبت سے گزرے ہمارے دل آپس میں مل جائے کسی کے لیے ہمارے دل دل میں قدورت عداوت نہ ہو پیار محبت سے کل کا دن گزرے اسی طرح زندگی گزرتی رہے انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ عملی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کچھ ضروری باتیں آپ کو میں بتلا دوں کہ دیکھیے آئندہ کل عید کا دن ہے اور عید کی کچھ سنتیں ہیں جس میں ایک پہلی سنت یہ ہے کہ ہم صبح سویرے جلدی اٹھ جائیں یہ نہ سوچے کہ اب سیری تھوڑی کرنی آرام سے فجر پڑھنے اٹھوں گا ارے اتنے دن سے تحجد پڑتا ہے کل بھی پڑھ لینا تو اس بنا پر صبح میں جلدی سویرے اٹھ جائے اس کے بعد میں غسل کرنا ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے غسل کرنا ہے مسواک کر لیا جائے بہترین لباس پہنیں یہ ضروری نہیں ہے کہ نیا کپڑا ہو اپنا جو بیسٹ اچھے میں اچھا کپڑا ہے جو صاف ستھرا ہے وہ وہ پہن لے عطر اور خوشبو لگا لے اور اس کے بعد میں نمازے اور جب عید کے لیے آنے والا ہے اس سے پہلے کچھ میٹھا کھا لے چاہے کھجور کھا لے کوئی بھی میٹھی چیز اپنے منہ میں ڈال دے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مولا آج تیری مہمانی کا دن ہے میں بغیر روزے کے آ رہا ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لے اس کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے عید کی نماز پڑھنے پڑھنے کے لیے آئے اور جب آئے تو آہستہ آہستہ زور سے نہیں ہمیں یہ تکبیر پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آہستہ یہ تکبیر پڑھتے ہوئے ہمیں مسجد میں آنا ہے اور وہ بھی یاد رکھے کہ صدقہ فطر ہمارے اوپر واجب ہے میں نے کئی مرتبہ آپ کو کہا کہ per person two pound fifty pence ہے اور کل عید کی نماز سے پہلے پہلے ہمیں ادا کرنا ہے اپنی طرف سے بھی بھی ہمارے گھر والے جو بڑے ہیں وہ اپنی طرف سے ادا کریں اور جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں جن کے ہم رسپانسیبل ہیں اپنے ننے ننے بچوں کی طرف سے یہاں تک کہ عید سے پہلے جو جسٹ بورن بیبی ہے اس کی طرف سے بھی فطرہ واجب ہوتا ہے تو یہ two pound fifty pence per head ہے تو اپنا یہ فطرے کو بھی وہ ادا کر دے اور اس کے علاوہ جیسے ابھی میں نے بیان میں کہا کہ شوال کے روزے شوال کے مہینے میں چھ روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے سکس روزے رکھنے ہیں اور حدیث حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چھ روزہ جس نے رمضان کے ساتھ میں رکھ لیا اللہ اسے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب دے گا اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کنٹینیوس دی رکھے کل تو آپ رکھ نہیں سکتے عید کا دن ہے اس کے بعد آپ رکھ سکتے اور کنٹینیوس دی ضروری نہیں ہے پورا شوال کا مہینہ 29 30 ڈیز ہوں گے ان میں یہ چھ روزے رکھنے ہیں تو وہ چھ روزے رکھے جا سکتے ہیں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے خاص مسئلہ بتلا دو کہ ہماری وہ مائیں بہنیں کہ جن کے روزے شریف شری عذر کی بنا پر چھوٹ گئے ہیں اس کی قضا ضروری ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے فدیہ دے دیا تو میرے نہ میرا روزہ ہو گیا اس کی قضا کرنی پڑے گی ابھی کرے بعد میں کرے جتنا جلدی ہو سکے اس کی قضا کرے اور جو قضا روزے ہمارے ذمے باقی ہے اگر کوئی یہ چاہے کہ اس قضا روزے کے ساتھ یہ شوال کی بھی نیت کر لو تو یہ نہیں چلے گا ڈیفرنٹ ہے شوال کے روزے ڈیفرنٹ ہے اگر شوال کے روزے کا ثواب حاصل کرنا ہے تو قضا کے علاوہ وہ چھ روزے رکھنے ہیں جس پر یہ ثواب ملتا ہے تو اس کا بھی ہم خصوصی طور پر خیال رکھے عادت چھوڑا میرے مولا چھڑا میرے مولا مجھے نیک بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند حسن نام میرے چھڑا مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا